ابو معاویہ نے کہا ہمیں آمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جس طرح آپ نے خود فرمایا تھا تم میں سے کسی کو یاد ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بہت جرت مند ہو یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا تھا میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے انسان اپنے گھر والوں اپنے مال اپنی جان اور اپنے ہمسائے کے بارے میں جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو روزہ نماز صدقہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری مراد اس سے نہیں میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ کر آتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے انہوں نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا کہا میں نے جواب دیا نہیں بلکہ توڑا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ دوبارہ کبھی بند نہیں کیا جا سکے گا شقیق نے کہا ہم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے انہوں نے کہا ہاں اسی طرح جیسے وہ یہ بات جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات ہے میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی تھی وہ کوئی اٹکل پچو بات نہ تھی کہا پھر ہم اس بات سے ڈر گئے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ دروازہ کون تھا ہم نے مسروق سے کہا آپ ان یعنی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں انہوں نے پوچھا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اڑسٹھ